حضرت ابو مجلس سے منقول ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران میں مکہ اور مدینے کے درمیان تھے تو انہوں نے عشاء کی نماز دو رکعت پڑھی پھر کھڑے ہوئے اور ایک رکعت وطر پڑا اور اس میں سورہ نساء کی سو آیات پڑھی پھر فرمایا میں نے اس بات میں ذرہ بھر کو تاہی نہیں کی کہ وہاں پاؤں رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے اور وہی کچھ پڑھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو انتیس